کرانا محترم اور کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا بیان ہو دے ایم پی تھری سی ڈی دا پارا زمنگ دکان پر تیاسا تئی اشاد تو عید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس

سبحان يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب اللہ الله اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درو تسلی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 شاہ سوار میدان مناظرہ جناب حضرت مولانا کاری چند محمد صاحب العلی دیگر قابل صد احترام علماء کرام معززین شہر عزیز طلبہ دوستوں اور بھائیوں علم و عمل اس نے بیان اور تقوا ہر لحاظ سے مجھ سے بہت ہی بہتر زی قدر علماء کرام خطباء ازام اپنے اپنے جواہر پارے آپ احباب کے سامنے پیش فرما چکے میں نے بھی چند گزارشات حاضری کے حوالے سے آپ احباب کے گوشت گزار کرنی ہیں وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل تو وہ انیب چار باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں اگر ان چار باتوں پر آپ نے بھرپور توجہ کی تو میری آنے والی گفتگو آپ کے لیے سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا ایک ہوتی ہے موت عرضی اور دوسری ہوتی ہے موت دائمی موت عرضی کا کیا مطلب ایک انسان کی اللہ کریم نے موت لکھی ہے ساٹھ سال کی عمر پوری ہونے کے بعد ساٹھ سال کی عمر جب ہو گئی میں اللہ کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اپنی زندگی پوری ہونے کے بعد انسان کو جو موت آئے اس کو کہتے ہیں موت دائمی اور عارضی موت یہ ہے کہ اپنی زندگی پوری کرنے سے پہلے پہلے اگر رب العالمین کسی انسان کو کچھ وقت کے لیے موت دے دے اس کو کہتے ہیں موت عارضی موت دائمی ہمیشہ ہمیشہ والی اور موت عارضی کچھ وقت کے لیے محدود مدت کے لیے اللہ کریم موت دے دے اور پھر انسان کی وہی دنیا والی زندگی شروع ہو جائے اس کو کہتے ہیں موت عارضی آپ اب آپ نے میرے ان لفظوں پر غور کیا آپ تائید کریں گے تو آگے بات ذرا چلانا میرے لیے آسان ہو جائے گا آپ کی بڑی مہربانی میں بڑا طویل سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اب دیکھیے کہاں آپ کا علاقہ اور کہاں ہمارا میاں والی ڈیر اسمل خان آپ نے موت دہمی سمجھی عمر پوری ہو گئی موت آ گئی یہ ہے موت دہمی اور عارضی موت رب العالمین محدود مدت کے لیے ہفتہ مہینہ سال دو سال مثلا اگر کسی کو موت دے کر دوبارہ دنیا والی زندگی دے دے یہ ہے موت عارضی ایک ہماری ہوتی ہے زندگی اب یہ دیکھیں آپ کی زندگی میری زندگی یہ جو ہماری زندگی ہے یہ جو ہماری حیات ہے یہ حقیقی حیات ہے روح جسم کے اندر اب اللہ کریم کو علم ہے کہ ہم نے دنیا میں کتنا عرصہ یہ زندگی گزارنی ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں یہ ہے حیات حقیقی اور ایک ہوتی ہے حیات عرضی عرضی کمانا کچھ مدت کے لیے اللہ زندہ کر کے پھر موت دے دے اب میں قرآن پاک شروع کر رہا ہوں پھر آپ کے لیے بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا دیکھیے قرآن کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَإِذْ نَفْسًا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ سورت کا نام سورت سورترا اور آیت کا نمبر بہتر میرے سامنے پہلا بارہ حضرت علیہ السلام کے دور کے اندر بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا قاتل کون ہے ایک آدمی کہتا ہے فلاں قاتل معلوم ہوتا ہے مقتول بندے کی اس کے ساتھ ایک دن لڑائی ہو رہی تھی ہو سکتا ہے اس نے قتل کیا ہو وہ کہنے لگا نہیں نہیں تلخی تو اس کے ساتھ بھی ہوئی تھی ہو سکتا ہے فلاں بندے نے قتل کیا ہو مقتول پڑا ہوا ہے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا اللہ فرماتے فدار تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے تو قاتل ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تو قاتل ہے قاتل کا پتا نہیں چل رہا اللہ فرماتے ہیں واللہ کن تم کنتم تو تم رب العالمین کی مرضی یہ تھی کہ جس چیز کو تم چھپانا چاہتے ہو میں اللہ ظاہر کر کے رہوں گا اب خیال بات انشاءاللہ آسان ہوگی سین حاضر نتیجہ آخر میں آئے گا انشاءاللہ حضرت موسل سلا تو پریشان قاتل کا بدہ نہیں چل رہا لاش پڑی ہے میت پڑی ہے رب العالمین نے فرمایا فکل نظر بو بے باز کسال کا موتا میوری کم آیا تھی اللہ کم تاکہ لوں اور رب العالمین نے فرمایا رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بچنا والے ہیں انہوں نے اللہ کریم کے قرآن کا مقام سمجھایا لائی سامنے پڑی ہے میت پڑی ہے مقتول کا وجود بڑا ہوا ہے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا رب العالمین نے فرمایا مقتول کے وجود کو آپس میں ٹکرا دو خیال ہاتھوں کو آپس میں ٹکراؤ مقتول کا ہاتھ پکڑ کر وجود کے ساتھ مارو پاؤں آپس میں ٹکراؤ اس ہاتھ کو سر کے ساتھ پکڑ کے ٹکراؤ مقتول کے وجود کو آپس میں ٹکراؤ گے تو میں اللہ کریم عارضی طور پر اسے زندگی دے دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقتول کے وجود کو ٹکرایا اللہ کریم نے اپنی قدرت کے ساتھ اسے زندہ کر دیا اب آپ خیال تھوڑی دیر کے لیے رب العالمین نے زندہ کیا یہ عارضی زندگی تھی کیا تھی خیال خیال جملہ یاد کر رہا ہے کچھ دیر کے لیے قاتل کا نام بتانے کے لیے اللہ نے مقتول کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا اللہ فرماتے کزا لکھ موتا جس طرح اس مقتول کو اللہ کریم نے اپنی قدرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا ہے اللہ اپنی قدرت کے ساتھ قیامت کے میدان میں مردوں کو بھی زندہ کرے گا احباب خیال مقتول زندہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے یہ عارضی زندگی تھی کیا قرآن کے مقام کو یاد کرنا ہے دوستوں نے یہ کون سی زندگی تھی اصل تو موت آئی ہوئی تھی مر چکا تھا عارضی طور پر اللہ نے زندہ کیا مقتول تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا اپنے قاتل کا نام بتایا کہ مجھے اپنے بھتیجے نے مال کے لالچ میں قتل کیا ہے اصل میں چچا بڑا مالدار تھا اور چچا کی اولاد نہیں تھی اب بھتیجے نے سوچا جتنے تک چچے پر موت نہیں آتی ہے مال کا وارث میں نہیں بن سکتا چچے کو بتیجے نے قتل کر دیا مال پہ قبضہ کرنے کے لیے اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا اللہ نے مقتول کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا تاکہ قاتل کے نام کا پتہ چل جائے مقتول نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا یہ عارضی زندگی تھی کیا ذرا میرے بھائیوں نے بات یاد کی یہ مقتول کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے کیوں زندہ کیا ماشاء اللہ میں بڑی تسلی ہو رہی ہے ماشاء اللہ آپ سمجھ رہے کیا لاش سامنے پڑی ہے میت سامنے پڑی ہے حضرات موسا علیہ السلام بھی موجود ہیں خیال کرنا عیسا کے احباب عیسا نام ہے نا گاؤں کا عیسا کے احباب عیسا گاؤں کے علاوہ اللہ کریم نے قرآن میں مسئلہ سمجھا دیا کہ مرنے کے بعد مردے بولتے نہیں ہیں مردے کا یہ وجود بولتا نہیں ہے اگر موت کے بعد یہ وجود بولتا ہوتا تو اللہ کریم کو زندہ کر کے قاتل کا نام بتلوانے کی ضرورت نہیں تھی مردے بولتے سامنے پڑا ہے یہ کیا کان قبر سے لگایا ہوا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں مردہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے جھوٹ جھوٹ سنتے پہ ہو ہاں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی کشوے کبور ہو رہا ہے میں مردوں سے باتیں کر رہا ہوں بادشاہ مردے خیر خرید بتا رہے ہیں میں مردوں سے حال حال پوچھ رہا ہوں اللہ کریم نے قرآن باغ میں سمجھایا حضرت موس علیہ السلام کا دور ہے اللہ کا پیغمبر موجود ہے لیکن اگر مردے بولتے ہوتے اللہ کریم فرماتا میرے پیغمبر پوچھ لو یہ سامنے لاش پڑی ہے تیرا قاتل کون ہے اگر مردے بولتے ہوتے تو اللہ کریم کو عارضی طور پر زندہ کرنے کی ضرورت قرآن کا کیا فیصلہ ہے مرنے کے بعد یہ وجود مردے کا بولتا ہے پوچھا تو بولیے قرآن کی تعداد آپ کے رحمت کی دعا مانگو موت کے بعد میت کا یہ وجود یہ لاش بولتی ورنہ اللہ کریم کو عارضی طور پر زندہ کرنے کی ضرورت میرے پیغمبر لاش بڑی ہے پوچھ لو ایک انداز اب دوسرا انداز بس خلاصہ دوسرا انداز یہ میرے سامنے پہلا پارا رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم علیہ الحط و تسلیم جی رب العالمین آئیے نا تور پہاڑ پر میں اللہ کریم آپ کو تورا شریف کی تختیاں عطا کروں اللہ نے منظر بیان فرمایا یہ میرے سامنے پہلا پارا سورت البک رہا اور آیت کا نمبر ترپن وہی نا موسل کتاب و اللہ کو چل پڑے حضرت موس علیہ السلام جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں تو آپ کی تختیاں لینے کے لیے ہوا خیال تھے جو لینے گئے خود کلی میں خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے تور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا ذکر ساسار سے اے ہم نشی دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی ذکر ساکی کو سر سے اے ہم نشی دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی ایسی تسلی ماں خود سامنے آ گئی لب جب بھی محمد کا نام آ گیا تو رات کی تختیاں لے کے واپس آئے یہ میں اللہ کریم کی طرف سے تختیاں لایا ہوں تو رات شریف ہے مانو عمل کرو اب خیال خلاصہ بنی اسرائیل والے کہنے لگے قوم کہنے لگی نہ آنا ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کیا مطلب ہم نہیں مانتے جتنے تک اللہ ہمیں خود نہ کہے گا کہ واقعی میں نے موس علیہ السلام کو تو دی ہے جتنے تک خود اللہ کریم ہمیں نہیں بتائے گا اس وقت تک ہمیں یقین نہیں آئے گا اللہ کریم فرماتے مختار موسا قوم ہوا سبھی نج اللمی کا ستر بندے موسا علیہ السلام نے چن لیے اور تور پہاڑ پر لے گئے اللہ یہ قوم کے نمائندے آئے ہوئے ہیں خیال رب العالمین قوم کہتی ہم نہیں مانتے اچھا آواز آئی خیال درخت میں سے آواز آئی دوستوں کی توجہ درخت میں سے آواز آئی مان لو میں اللہ کریم نے موسا علیہ السلام کو رات دی ہے مانو بس بھائی اب تو تعید ہو گئی نا کہنے لگے اب بھی ہم نہیں مانتے لنو میں نہ لکا نر اللہ حجہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب ہمیں یقین آئے گا کیا پتا اندر کوئی جن چھپا بیٹھا ہو پھر جن باتیں کر رہا ہو ہم نہیں مانتے آر اللہ جہراتن اللہ کریم ہمیں سامنے دکھا اللہ سامنے آ کر ہمیں کہے گا ہمیں تب یقین آئے گا جی واقعی اللہ کریم نے آپ کو توڑا دی ہے اللہ یہ مطالبہ دنیا کے اندر ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر وہ کل تم یا موسا لنو میں نہ نر اللہ حا جہ رہا تنخت کا دوان تم تن سرو یہ میرے سامنے آیت نمبر پچپن سورت البکرا پہلا بارہ بس رب العالمین نے ان کے اس غلط مطالبے کے جواب میں ایک تجلی ڈالی خیال ستر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا فاخذت کو مسائے کا بجلی چمکی کڑا کائی ستر کے ستر بندے اللہ کریم نے جلا کر راک کر دیے اب خیال ستر بندے مر گئے دوستوں یہ بات ذرا سے نشین کرنی ہے یہ دوسرا واقعہ ہے پہلا واقعہ کون سا سنایا مقتول والا دوسرا واقعہ ستر بندے مر گئے حضرت منہ سلح صلاح مرد کرتے اللہ پہلے قوم نہیں مانتی تھی پہلے قوم نہ نے تھی اب ستر بندے مار کر گھر میں چلا گیا کہیں گے ہاں ستر بندے ہمارے کہاں گئے ہیں الٹا زیادہ بدزنی کریں گے میرے اللہ مہربانی کر انہوں نے غلط مطالبہ کیا تھا اپنی رحمت کے ساتھ ان کو دوبارہ زندگی دے دے اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا سما بس من بعد مو کم لال کم دشکرو اللہ نے دوبارہ ستر بندوں کو زندہ کر دیا اب آپ خیال کرنا یہ عارضی موت تھی کیا تھی دوستوں نے یاد کرنا جملہ ملا وہ جو بھی واقعہ کیا تھوڑی دیر کے اللہ نے زندہ کیا وہ عارضی زندگی تھی وہ عارضی زندگی اور یہ جو ستر بندے مر گئے یہ عارضی موت تھی اللہ کریم نے مقتول کو بھی اٹھایا پچھلا کیا مقتول کو بھی اٹھایا رزلٹ آخر میں آئے گا مقتول کو بھی اللہ نے زندہ کیا ستر بندوں کو بھی اللہ نے زندہ کیا اب تیسرا نمونہ سنتے جائیے یہ میرے سامنے دوسرا بارہ اور سورت کا نام سورت البکرا یہاں قرآن پاک کا انداز کیا ہے اور میرے سامنے آیت نمبر دو سو ترتالیس کھلی ہوئی ہے فرمایا الم تر الزین خارجو حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم حياهم حضرت والسلام کے دور کے بعد خیال کرنا حباب وقت کے پیغمبر نے حکم دیا حضرت شمعیل علیہ السلام میری قوم نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے جہاد تو بتو بتو ہم تو میدان جنگ میں نہیں جانا چاہتے مارے جائیں گے یاد تو کرنا ہے ہم نہیں کریں گے مہربانی ہم سے یہ حکم ڈال دو اچھا جہاد اور نہیں کرو گے مہربانی جی بس جان کا خطرہ ہے جی مارے نہ اچھا رہو گے یہاں کیسے حکم نہیں مانو گے انہوں نے کیا کیا خارجو نندیا مندیا رحیم گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل گئے اللہ دوسرا کول تاؤن کی بیماری پھیل گئی ہے سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے اللہ کتنے بندے تھے اللہ فرماتے ملوف ہزاروں کی تعداد میں مفسرین کرام نے لکھا ستر ہزار بندہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گیا اللہ کیوں نکل گیا فرمایا الموت موت کے ڈر کی وجہ سے نکل گئے جب پہاڑوں کے اندر پہنچے اللہ نے فرمایا فکال لهم اللہ موت سارے کے سارے یہاں مر جاؤ تیسرا واقعہ سنا رہا ہوں رزلٹ آنے والا خیال کرنا فکال لهم اللہ موت ستر ہزار بندوں پر اللہ نے موت تاری کر دی لاشیں پڑی ہیں حضرت ہسکیل اسلام کا گزر ہوا اللہ اتنی لاشیں پہاڑوں کے اندر وادیاں بھری ہوئی ہیں اللہ کریم کیا ماجرا ہے اللہ نے فرمایا موت کے ڈر سے نکلے ہوئے ہیں جہاد سے جی چرانے والے ہیں اچھا اللہ میں دعا کرتا ہوں مہربانی کر دوبارہ ان کو زندہ کر دے سم آیا اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا فرمایا ان اللہ فضل نالنا دوبارہ زندگی دینے کے بعد جہاد کا موقع دے دینا میں اللہ کریم کا بڑا فضل ہے اب خیال مقتول والا واقعہ وہ عارضی زندگی تھی اب آپ جملہ یاد ہے نتیجہ آنے والا خیال کرنا مقتول کو تھوڑی دیر کے اللہ نے زندہ کیا عارضی زندگی تور پہاڑ پر ستر بندوں کو اللہ نے موت دی عرضی موت پھر زندہ کیا یہ ستر ہزار بندے ہیں اللہ نے عارضی موت دی پھر زندہ کر دیا تین واقع میں نے عرض کر دیے ہیں اب بابا ذرا چوتھا واقعہ دھیان سے سننا یہ میرے سامنے تیسرا بارہ اور سورت کا نام سورت البقرہ یہی سورت ہے اور چوتھا انداز ہی سورت کا رب العالمین فرماتے ہیں او کلزی مرالا کری دن خاویا مالا اروش کالا امات ہوئی حاضمات چوتھا واقعہ سورت کا نام سورت البکرا یہ میرے سامنے تیسرا پارا اور آیت کا نمبر دو سو انسٹھ غلطی کیا ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی غلطی کیا تھی شار چھوڑنا پڑا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ اس نے چلائے گئے غلطی کیا تھی مارے پیر و مرشید سید رحت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ پر گولیوں کی بارش کی گئی ہے اور شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے سوابی شہر کے اندر گدے پہ سوار کر کے پھرایا گیا حضرت شیخ نے لکھا اپنے سوانح عمری کے اندر میرا منہ کالا کر کے گدے پر مجھے سوار کر کے سوابی کے اندر پھرایا گیا پتھر مارے گئے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کو میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر سارا وجود خون سے رنگین ہو گیا قاتلانہ حملے کیے گئے اور مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کو جب غسل دینے کا وقت آیا وجود کا کوئی عزم خالی نہیں تھا جس پر سالموں کے ظلم کے زخموں کے نشان موجود نہ ہوں غلطی کیا تھی قصور کیا تھا میرے اکابری نے اللہ کے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا قرآن کا بیان جاری رکھا اور آج بھی اشاعت و توحید و سننا کا فیصلہ یہ ہے جتنے تک ہماری جان میں جان ب ہے اللہ کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑیں گے جی۔ او کلسی مرلا کریتی وہی احاوی تلا اب چوتھا واقعہ کر رہا ہوں حضرت حسین حضیرات و سلام جا رہے ہیں اللہ کے پیمبر اور گدے پر سوار ہیں روٹی بھی ساتھ ہے پانی بھی ساتھ ہے اور جا رہے ہیں تبلیغی سفر پر سفر کرتے کرتے بیت المقدس کی بستی کے قریب سے گزرے ہیں ساری بستی ویران ہوئی پڑی ہے دیواریں گری پڑی ہیں چھتیں گری ہوئی ہیں بندے مرے پڑے ہیں حضرت سلاد و اسلام حیرانوں کی ارد کر کرتے ہیں اللہ اس بستی کو اللہ تو آباد تو کرے گا مردوں کو زندہ تو کرے گا لیکن کس طریقے کے ساتھ کرے گا کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا اللہ مجھے طریقے کا پتا نہیں ہے پتنی انداز کیا ہوگا زندہ کرنے کا اللہ فرماتے فرمات اللہ اللہ نے حیران ہونے والے حضرت تجرے السلام کو سو سال کے لیے موت دے دی وجود اوپر موجود ہے سو سال کے بعد سما باسا پھر اللہ کریم نے وجود مبارک میں رو ڈالی زندہ کیا اللہ کے پیمبر کا وجود زندہ ہوا اب ابا خیال یہ عارضی موت تھی کیا سو سال کے لیے اصل تو جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا وہ تو تھا یہ سو سال کے لیے آرز موت تھی اللہ نے اٹھایا اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا اب آپ خیال اور زندہ کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کالا کم کا ملا پھر آپ کو پیچھے لے جا رہا ہوں اللہ نے مقتول کو زندہ کیا دوستوں کو یاد ہے خلاصہ مقتول کو زندہ کیا لیکن قرآن پاک کے اندر قرآن پا میرا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھیے گا شاید اگلی ملاقات قیامت کے میدان میں ہو مقتول کو اللہ نے زندہ کیا لیکن کسی سوال جواب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے مقتول سے کوئی سوال جواب ہوئے یا نہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے نمبر دو جو دور پہاڑ پہ ستر بندے مر گئے تھے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والے اللہ نے زندہ کیا اللہ نے زندہ کیا لیکن قرآن میں کسی سوال جواب کا ذکر نہیں ہے نمبر تین ستر ہزار بندے جو پہاڑوں میں اللہ نے ان کو موت دے دی اللہ نے زندہ کیا قرآن میں کسی سوال جواب کا ذکر نہیں ہے لیکن جب اس اہل سلط و وسلام اپنے پیغمبر کو اللہ نے موت دی موت کر کے اللہ کریم نے زندہ کیا یہاں سوال جواب کا ذکر ہے فرمایا کم لبیسا میرے پیغمبر آپ کو کتنی دیر یہاں گزر چکی ہے سوال آیا کہ نا تو جاگ رہے ہیں وہاں سوال تھے مقتول کے قصے میں قرآن میں سوال جواب ہے نہیں وہ جو ستر بندے تور پہاڑ والے اللہ نے پھر زندہ کیا سوال جواب قرآن میں نہیں اور پہاڑوں کے اندر جو بندے اللہ کریم نے مار دیے تھے اٹھایا زندگی دی لیکن کسی سوال جواب کا ذکر نہیں ہے لیکن پیغمبر کو موت دینے کے بعد اللہ کریم نے جب زندہ کیا یہاں سوال و جواب کا ذکر ہے اب آپ خیال دل کی تختیوں پہ یمنا لکھنا پیغمبر کے قصے میں سوال جواب کا ذکر کر دیا کیوں ذرا پہلے سوال جواب سنیے کم لب کتنی دیر آپ کو گزر چکی ہے اللہ دیر اتنی تو نہیں معلوم ہوتی لبی سو ایک دن گزرا ہوگا او بمانا بل ایک دن بھی برا نہیں بنتا یوم چند گھنٹے گزرے ہوں گے چند گھنٹے میرا خیال ہے یہی ہے اب آپ خیال جب اللہ نے موت دی تھی تقریباً نو دس بجے صبح کا وقت تھا اللہ نے جب زندہ کر کے اٹھایا اثر کا وقت ہو رہا ہے اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا باز اللہ چند گھنٹے مجھے یہاں گزرے ہیں اللہ نے فرمایا نانا میرے پیمبر کال بل سمیا سمے یہاں سو سال گزر چکا ہے اللہ کا فرمان سچا اونچا اونچا اللہ کا فرمان سوال و جواب کا ذکر پیچھے در ذہن کو لے جائیے وہاں تین آپ کو واقعی سنائے کسی سوال جواب کا قرآن میں ذکر وہ تین واقع میرے بھائی طلبا بھائی خاص طور پر تین واقعی سنائے سوال جواب کا ذکر قرآن میں دوستوں نے اور کیا بزرگوں نے اور پیغمبر کو اللہ کریم نے عرضی طور پر موت دی زندہ کیا تو سوال جواب کا ذکر ہے یہاں ذکر یہاں ذکر کیا سوال کم اس کا کتنی دیر ہو چکی ہے سوال اور جواب لبی سو او باغ یوم ایک دن نہ چند گھنٹے بنتے ہیں اللہ مجھے یہاں جو گزر چکے ہیں اللہ نے فرمایا نانا بل بستا میرا کام میرے پیغمبر سو سال آپ کو یہاں ہو چکا ہے اب آپ خیال یہاں سوال و جواب کا ذکر کیوں ہے اس لیے کہ لوگ پوجا کرتے ہیں نبیوں کی اور کیا پھر پھر خیال لوگ پوجا کرتے ہیں نبیوں کی پیغمبروں کے سجدے پیغمبروں کی قبروں کی عبادت قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم او كما قال النبي صلى الله عليه علیہ آپ نے فرمایا یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لانا تو جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا یہودی نبیوں کی قبریں پوجنے والے ہیں عیسائی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے پیغمبر کو عارضی مہودی تو اللہ کریم نے سوال جواب کا ذکر قرآن میں کر دیا احباب خیال یہودی کہہ رہے تھے وکال دل اسیر یہ میرے سامنے آیت نمبر تیس سورت کا نام سورت بد سو بارہ یہودیوں نے کہا حضرت ازیر تو اسلام اللہ کا بیٹا ہے کیا مطلب جس طرح بیٹا پیارا ہوتا ہے حضرت ازہر بھی اللہ کا پیارا ہے اللہ نے حضرت زہر کو طاقتیں دی ہیں خیال کس نے کہا یہودیوں نے کس نے ناراض کیوں ہو گئے آج کی تو بات نہیں کر رہا کس نے کہا کالا دل یہود یہودیوں نے کہا حضرت عزیر کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں ہماری حضرت عزیر کے آگے حضرت عزیر کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں حضرت ازہر کی اللہ موڑتا نہیں ہے پیارے جو ہوئے حضرت اسیر کو پکارنا شروع کر دیا حضرت اسیر کے سجدے شروع کر دیے حضرت اسیر کے نام کی منت منوتی شروع کر دی اللہ کریم نے سوال جواب کا کر کے سمجھایا لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں نیک لوگوں کی اللہ نے سمجھا دیا پیغمبروں کی عبادت کرنے والوں جس پیغمبر پر میں اللہ موت کا فیصلہ کر دوں اسے اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا سارے جہان کی عبادت کرنے والوں کا پتا کیسے چل گیا قرآن سچا اللہ کا قرآن وہاں سوال جواب کا ذکر نہیں تھا اور یہاں کیوں ذکر ہے لوگ پوجا کرتے ہیں نبیوں کی سن رہے ہو ہاں خیال انبیاء علیہ السلام یا ابراہیم یا اسماعیل یا رسول اللہ انظر ذرال وسما کالنا آپ کدھر پر حاضر ہوں اللہ اللہ اور اللہ کریم نے سوال جواب کا ذکر کر کے سمجھایا اور جن کو تم پکار رہے ہو ان کا تو حال یہ ہے میں اللہ نے عارضی طور پر موت دی تو موت کے بعد پیغمبر کو اپنا پتہ نہیں ہے سارے جہان کا پتہ کیسے چل گیا اللہ کا نام اونچا لینا ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے اللہ اللہ سوال جواب کا ذکر یہی تو فرق ہے اچھا میرے پیغمبر ایک اور حوالہ قصہ پورا کرنے سے پہلے اور حوالہ یہ میرے سامنے ساتواں پارہ اور سورت کا نام سورت المیدہ سورت المیدہ آیت کا نمبر ایک سو نو یہ قرآن کھولا ہوا ہے آیت نمبر ایک سو نو سورت المیدہ ساتواں بارہ اللہ فرما دے یوم یجما اللہ جلسہ ختم ہو جائے لوگ کہیں گے مولانا کاری چند صاحب آئے تھے لیکن بتوں والی ایسے پڑھتے رہے لوگ کیا کہیں گے کاری صاحب کے بارے میں کاری صاحب نے واس تو بڑا اچھا کیا بتوں والی ایسے پڑھتے رہے میرا کہیں گے مولوی جی آیا تھا بتوں والی ایسے پڑھتا رہا اللہ قربان جاؤں تیرے سمجھانے بار فرمایا یوم یجما اللہ ع اللہ کے احمد کے میدان میں رسولوں کو جمع کرے گا بوتنا قرآن یوم یجم اللہ رسولہ رسولوں کو اللہ کریم جمع کرنے کے بعد فرمائے گا ما اجیب تم تم لاہو بے تم کیسے تمہیں مانا گیا کیسے تمہاری عبادت کی گئی منت منوتی کیسے دی گئی سجے طواف کیسے کیے گئے کیسے تمہیں وہاں کے لوگوں نے پکارا اللہ کے رسول جواب دیں گے کالو علم مالانا ہاں قرآن سچا اونچا اونچا اللہ کا قرآن کالو علم مالانا اللہ کس نے طواف کیے لائل مالانا کس نے آ کے قبروں پہ چادریں چڑھائی لائل مالانا کس نے آ کر میلے لگائے لائل مالانا کس نے آ کر وہاں پر جانور ذبح کیے لا علم لانا اللہ دلیل کیا ہے یہ تو دعویٰ تھا دلیل یہ ہے کہ یہاں تھا اللہ الغیوب ہم دنیا سے چلے گئے اب غیب والا معاملہ بن گیا اور غیب کا علم رکھنے والا کون ہے میرے پیغمبر کتنی دیر ہوئی ایک دن یا چند نانا سو سال گزر چکا ہے اچھا یہ بتائیے اللہ پر موت آئے گی جو مانتے ہیں وہ بولے اللہ پر موت آئے گی اللہ پر موت جس پر موت آ جائے اسے اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے اسے اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا اگر اللہ پر موت آ گئی سارے جان کی خبر کون رکھے گا اللہ موت سے پاک اللہ موت سے اچھا میرے پیغمبر روٹی کدھر ہے او ہو روٹی بھی تھی میری پانی کدھر ہے پانی بھی تھا اللہ نے فرمایا فن زورات کا وا شرابے یا تر وہ میرے اللہ فن زور کر و شراب کر لم یا تر قرآن کھلا ہوا ہے اپنی ذرا روٹی کو چیک کیجیے پانی کدھر ہے دیکھیے جب کپڑا کھولا پوٹلی کھولی دیکھ دے اللہ روٹی بڑی ہے پانی بڑا ہے اور کیسے بڑا ہے لمیا تسلنا اب آپ خیال رکھنا سو سال گزر چکا ہے اللہ نے روٹی گرم رکھی ہوئی ہے پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے کہہ دیجیے اللہ کر سکتا ہے اللہ سو سال گزر گیا خیال سو سال گزر گیا لم یا درسن روٹی وہ سیدھا نہیں ہوئی ہے روٹی خراب نہیں ہوئی ہے پانی خراب نہیں ہوا دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں لم یا درسنا پیغمبر کا وجود دوستوں پیغمبر کا وجود زمین کے اوپر موجود ہے صحیح سالے میں ترو تازہ ہے خیال کرنا میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ علماء دیوبند رحم اللہ کا عقیدہ میری جماعتی شاد و سننا کا عقیدہ وفات کے بعد پیغمبر کے وجود تر و تازہ رہا کرتے ہیں پیغمبر کے وجود میں تغیر تبدل نہیں آیا کرتا محفوظ وجود ہے روٹی بھی پڑی ہوئی ہے پانی بھی پڑا ہوا ہے پیغمبر نے وفات کے بعد کھانا کھایا نہیں پانی پیا نہیں کھانا کھایا قرآن کی تعید قرآن کو ماننے والے محبت سے کریں گے کھانا کھایا پانی پیا کمال کرتے ہو یار آپ کہتے ہیں مردے کھاتے ہیں اس وجود کے ساتھ آپ کہتے ہیں مردے پیتے ہیں آپ چپ کر گئے ہو مردے اس وجود کے ساتھ نہیں کھاتے پیتے ملا کھاتا ہے کون کھاتا ہے کھاتا ملا ہے نہ مردوں کا کرتا ہے سن دیتے ہو ہاں، کھاتا مست کلندر سب کچھ اندر ملا کھا رہا ہے کھاتا ملا ہے موراد صاحب تو آپ کو آپ کے علاقے کا نقشہ کھینچ کر سمجھا رہے تھے کھاتا ملا ہے اور نام مردوں کا کیا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے آیت نمبر اٹھائیس اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ اللہ یا الذین منو ان کثیر اللہ بار ورحبان لیا مال الناس سے بل باطل سبیل سدونا قرآن کے حوالے آیت کا نمبر چونتیس چونتیس نمبر ہے سورت و توبہ دسواں بارہ ہائے ایک جگہ میں واس کرنے کے لیے گیا کہا جی قرآن پاک لے آؤ قرآن لایا گیا بڑا حسنی ایک خلاف اتارا دوسرا اتارا تیسرا احباب سولہ خلاف قرآن پاک پر لکھتے ہوئے تھے کتنے جب قرآن پاک کو آپ کھولیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا سمجھیں گے کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا قرآن کہتا کیا ہے سولہ خلاف جب قرآن کے اوپر لکھتے ہوئے ہو پتہ کیسے چلے قرآن پاک ہمیں کہہ کیا رہا ہے اے ایمان والو ان کثیر امیر اللہ بار ورحبان لیا کلو کلون سے بل ایمان والو شک نہ کرنا بہت بڑے مولوی ہے بہت زیادہ تعداد میں ہے بڑے بڑے مولوی ہے بڑے بڑے پیر لوگوں کے کئی قسم کے مال کھا رہے ہیں اموال کئی قسم کے مال اللہ کیسے کھا رہے ہیں بل باطل حرام طریقے سے مال کھا رہے ہیں فرمایا وایا سدو سبیل اللہ لوگوں کے مال بھی کئی قسم کے کھاتے ہیں اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں نام مردوں کا نام خیال خیال کھاتا آپ چپ کر گئے ہو کھاتا ملا جی سو سال تک روٹی پڑی ہے پیمبر کے وجود نے کھائی چپ کر گئے پانی پڑا ہے وفات کے بعد پیمبر کے وجود نے پانی پیا خیال خیال روح چلی گئی جنت کے اندر وفات کے بعد اب رزق ملتا ہے تو روحانی رزق ملتا ہے یہ دنیا والا وجود کھایا پیا نہیں کرتا اچھا میرے پیمبر سواری کدھر ہے او وہ سواری بھی تو میری تھی کدھر کدھر گیا رب العالمین نے فرمایا کر والی نجا لگا یار گئی فن سے لوہا سما لگ سوہا لما میرے پیم پر کو تو دیکھو دیکھتے سامنے ہڈیاں بڑی ہیں او ہو یہ تو پنجرا پڑا ہے گدے کا دیکھا اللہ نے فرمایا کئی فن ان لوہا سمنگ گ سوا میرے پیغمبر ہڈیوں کو دیکھتے جاؤ اللہ ہڈیاں جوڑتا گیا جوڑ ملتے گئے خیال کھال چڑھتی گئی گوشت تیار ہو رہا ہے گدے کا وجود بن گیا اللہ نے اندر رو ڈال دی ہے گدا کھڑا ہو گیا بول رہا ہے دیکھا میرے پیغمبر دیکھے میرے پیغمبر میں اللہ کریم نے گدے کی ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد گوشت بنانے کے بعد چمڑا چڑھانے کے بعد رو ڈال دی آپ حیران ہو رہے تھے اللہ کس طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا اگر میں اللہ اس گدے کی ہڈیاں جوڑ کر رو ڈال کر اس کو زندہ کر سکتا ہوں تو اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں اب خیال سند المحدثین سند المحدثین شیخ المفسرین استاد العلماء حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خیال فرمایا مردوں کی پوجا کرنے والے قبروں کی پوجا کرنے والے کہتے ہیں قبر والے سنتے ہیں مردے سنتے ہیں فرمایا قاضی صاحب نے فرمایا جو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا ابھی تو وہ زندہ ہے نا مریں گے تو پتا چلے گا اور جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے مر کے انہوں نے بھی نہیں دیکھا دوستوں نے توجہ کی میری بات پر جو کہتے ہیں سنتے ہیں مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا جو کہتے ہیں نہیں سنتے مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا اب کیسے پتا چلے فرماتے تھے حضرت علیہ السلام سو سال تک موت دیر کر آئے ہیں ان سے فیصلہ کرا لو جو دنیا سے چلا جائے وہ کچھ نہیں سنا کرتا مجھے کون بلا رہا ہے کون سفارشی بنا رہا ہے کون سجدے کر رہا ہے کون مجھے مشکل گشا سمجھ کر آوازیں دے رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام سے فیصلہ کرا لو اگر وفات کے بعد سنتے ہوتے پتہ ہوتا سارے جہان کے حالات کا عبادت کرنے والے کا اگر پتا ہوتا تو کبھی بھی ایک دن اور چند گھنٹے کہنے کی ضرورت نہیں تھی مو سے پاک کون ہے ماننے والے اونچا کہیں گے کون ہے مو سے پاک اللہ تو ہر کسی کا حال جاننے والا بھی کون ہے ہر کسی کی دو بگار سننے والا کون ہے ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے سی دے کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے دعا ملتا نہیں ایک چھوٹی سی بات اور آپ نے میرے اس جملے پر غور کیا باقی جو تین واقع سنائے کوئی سوال جواب نہیں تھا یہاں سوال جواب کیوں ہے پیغمبر کے قصے میں کہ لوگ عبادت نبیوں کی کرتے ہیں میرے سامنے پندرواں بارہ سورت کا نام سورت القاف اللہ فرماتے کزا لے کا باسنا ہوں لے بہنا ہوں اللہ کا قرآن میرے سامنے آئے نمبر انیس تین سو نو سال کے بعد اللہ نے سات ولیوں کو اٹھایا آپ ولیوں کو مانتے ہیں چھپ کر گئے مجھے شک میں ڈال دیا آپ ولیوں کو مانتے ہیں ولی کون ہوتا ہے داڑھی چٹ مچھا دے وٹ یہ ولی ہے ایک ہاتھ میں حکا دوسرے میں کتا واہ بھائی واہ اے بس آئی ولی سادہ مروے ہست بس باہر دستے نہ بایا داد دست میرا قیدا میری جماعت کا عقیدہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو آنکھ میں پردہ لٹکا ہوا خیال احباب عورتیں بیٹھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں پانی کا پیالہ منگواؤ منگوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ڈالا فرمایا میرے ساتھیوں یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو اور ان کو کہو پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائیں ان کی بیعت ہو گئی اب اگلا جملہ خیال سے سننا آپ بیٹھے تو سنا خیال پانی کا پیالہ بھیج دو عورتوں کو کہو پانی کی پیالی میں اور ان کی بیعت خیال پردے کی اوٹ میں سے ایک عورت بول اٹھی خیال عورت بول اٹھی کہتی ہے صافنی رسول اللہ اللہ کے محبوب ایسے تو بیت کا مزہ نہیں آیا آپ میرے ساتھ ہاتھ ملائیں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میں بیعت کرنا چاہتی ہوں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کا مطالبہ کرنے والی میں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا یہ ہو سکتا اور جس کے آگے بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں یہ کیسے نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا ولی ہے اللہ اللہ آنکھ میں حیا ہو میں ولی کس کو مانتا ہوں آنکھ میں حیا ہو جس کا دل صفا ہو دنیا کا لالچ مال اور پیسے کا لالچ نہیں آنکھ میں حیا ہو دل صفا ہو زبان پہ ذکر خدا ہو وجود پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ ایسے ولی کی جوتی ہمارے سروں کا تاج سات ولیوں کو اللہ کریم نے جگایا پہلے تو موت والے واقعات سنائے اب نیند والی بات جگایا اللہ کریم نے فرمایا ایک بول اٹھا امیر کہتا ہے کال امیر صاحب کہنے لگا کام اللہ سو تم ساتھی ہو یہ تو بتاؤ تمہیں یہاں کتنی مدت گزر چکی ہے غار کے اندر مدت دیکھا آس پاس لبسنا یوما ماں او باز ایک دن گزرا ہوگا نہیں نہیں نہیں او بمانا بل چند گھنٹے بنتے ہیں اللہ نے جب سلایا تھا نو دس بجے کا وقت جگایا شام کا وقت ہونے والا ہے اللہ پورا دن بھی نہیں بنتا اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں وہ تو کہتے ایک دن سوئے رہے چند گھنٹے سوئے رہے فرمایا والا بے صوفی کا ملا سم سنی سنینا بتا آیت نمبر پچیس سورت الکا پندرہ بارہ تین سو نو سال تک سوتے رہے تین سو شمسی تین سو سال کمری شمار کرو تین سو نو سال اب خیال ولیوں کے اللہ کریم نے کس سے اندر سوال و جواب کو ذکر کیا خیال خیال یہاں بھی سوال و جواب امیر صاحب کہتا ہے کتنی دیر گزری ہے جماعت والے کہتے ہیں اولیاء ایک دن چند گھنٹے گزرے اللہ کریم نے نبی کا قصہ بیان فرمایا تو سوال جواب دوستوں کو یاد ہے نا حضرت علیہ السلام کا قصہ تو سوال جواب ولیوں کا قصہ تو سوال جواب اشارہ یہ ہے لوگ عبادت نبیوں کی کرتے ہیں یا ولیوں کی کرتے ہیں اللہ نے سوال جواب کا ذکر کر دیا اشارہ کر دیا موت آ جائے پیغمبر کو پتا اپنا نہیں ہوتا اور سو جائیں تو ولی کو اپنا پتا نہیں ہوتا اور جس کو اپنے وجود کا سونے کے بعد پتا نہیں ہے ساری کائنات کی عبادت کرنے والوں کی عبادت کا پتا کیسے چل گیا ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے نیند سے پا پاک کون ہے اور موت سے بھی پاک کون ہے اگر نیند اور موت سے پاک اللہ جس پر نیند آ جائے اس سے بھی اپنا پتہ نہیں ہوتا عبادت اور پکار کرنے والے کا کیسے پتہ چل گیا جس پر موت آ جائے اپنا پتہ نہیں ہوتا سارے جہان کے حالات کا پتہ کیسے چل گیا موت اور نیند سے پاک اللہ تو عبادت اور پکار کے لائق بھی سیوا کون ہے اختتامی کلمات حضرت کاری سے دشاد فرمائیں گے آؤ جی نماز پڑھی جائے گی الحمدللہ